حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ لے کر گزرے حاضرین نے اس تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی پھر لوگ ایک اور جنازہ لے کر گزرے حاضرین نے اس کی برائی بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے پہلے جنازے کے بارے میں بھی فرمایا واجب ہو گئی اور دوسرے جنازے کے بارے میں بھی فرمایا واجب ہو گئی کیا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آسمان میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں اور تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پینتیس